جناب سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو تہمت لگائے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اجلان کے ایک جوڑے میں تفریق کرا دی تھی یعنی او اور اس کی بیوی میں اور فرمایا تھا اللہ ہی خوب جانتا ہے تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کر رہا ہے تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کر رہا ہے آپ نے اپنی یہ بات تین بار دہرائی مگر انہوں نے انکار کر دیا چنانچہ آپ نے ان میں تفریق کروا دی سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھاون